چند دن پہلے ایک شخص نے مجھے پاکستان میں چھپنے والا ایک ڈائجسٹ کے چند صفحے بھیجے میں ڈاک کھول رہا تھا میں نے اس کو نکالا اوپر لکھا ہوا تھا عید کا ایڈیشن میں پڑھتا گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہم نے بچپن سے اس قسم کا لٹریچر نہیں پڑھا الحمدللہ ہمیں ڈائجسٹوں سے نفرت ہے اس لیے کہ ہمارے پاس رب کا قرآن موجود ہے نبی کی حدیث موجود ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ کس طرح بدکاری کر سکتا ہے باقاعدہ دعوت دی گئی تھی مجھے معصوم بہنوں کے چہرے سامنے آ گئے کہ اس بیچاری کی عزت تو کہیں بھی محفوظ نہیں تھی اب گھر بھی محفوظ نہیں رہا کہاں جائے یہ بیچاری کہاں مرے یہ بیچاری انگریزوں نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا مسلمان ہونے کے جرم میں سکھوں نے اسے برباد کیا سن سنتالی کے اندر پھر کوسو بوسریا میں یہ بہن برباد ہوئی ہم روتے رہے کہ یہ تو کافروں نے کیا بہنا معاف کر دے ہم تیرا بدلہ لیں گے ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے پورے دور نبوت میں ایک بہن کے سر سے صرف دوپٹہ اتارا گیا تھا اس نے فوجیں کھڑی کر دی تھی اس نے اپنے صحابی کھڑے کر دیے تھے اور بنو کینکا کے قبیلے کے اس آدمی کو قتل کر دیا تھا جس نے بہن کے سر کا دوپٹہ اتارا تھا اس پورے قبیلے کو جلا وطن کر کے باہر پھینک دیا تھا بہنا پوچھتی ہے کہ کیا واقعی تم اس نبی کے امتی ہو